رکھ دیے گئے یقول رسول التجائے صحابہ مار رسول علیہ السلام التجائے صحابہ مہار رسول علیہ السلام سمجھا سنگھ آج حضرت ان مصیبتوں کی زندہ مثال افغانستان اور عراق موجود ہے سمجھا سن جو ظلم کر رہا ہے امریکہ علیہ علاج الدین اللہ ان سب کو تباہ و برباد کرے اللہ پاک ان کے اندر اللہ پاک زلزلے اور خط اور مشق بھیجے اللہ کا عراق اور افغانستان کے اندر جو انہوں نے ظلم کیا ہے باقی اس زمانے کی مثال جو ہے مجھے وہ جگہ جیسے اللہ کو ظلم دل ہو اور ہلا کر رکھ دیے گئے حتیٰ یقول رسول ہو حتیٰ کے التجا صحابہ مار رسول علیہ السلام صحابہ رسول مل کر التجا کر رہے ہیں حتیٰ کہ بول اٹھے رسول علیہ السلام یہ بولنا جو تھا یہ بطور انکار نہیں بلکہ لکھا ہے بطور الحاح کے بطور ہاں؟ آزاری بچی تو داری اردو کا لگ ہے بطور داری کے کہنے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ساتھ ساد رکھے مسال اللہ کب آئے گی جی اللہ کی امداد آج نہیں آئے گی تو کب آئے گی کیا مطلب ہے کب آئے گی یعنی آئے یعنی آئے آنی چاہیے امداد اللہ پاک کی اللہ نے فرمایا اللہ ان نسل اللہ اللہ قریب اجابت الہیہ اللہ نے دعا درخواست منظور فرما لی خبردار بے شک مدد اللہ پاک کی بالکل قریب ہے یس اللہ جن سکون اب حضرت جہاد کے بعد پھر جو ہے انصاف کا بیان آ رہا ہے مادا جن سکون کے بارہ کے اندر کئی توجیحات ہیں مشہور توجیح ایک تو یہ ہے کہ قائدین نے سوال کیا تھا مقدار کے بارے میں سمجھا منفق کے بارے میں کہ ہم کیا خرچ کریں نے منفق کے بارے میں کہ ہم کیا خرچ کریں اللہ نے جواب دیا خرچ کیا کرنے کا سوال نہ کرو مجھ سے یہ پوچھو کہ کہاں خرچ کریں کیونکہ مصرف اگر صحیح ہو گئی تو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مقبول عند اللہ ہو جاتی ہے اگر مصرف غلط گئے تو زیادہ سے زیادہ چیز بھی بیکار ہے انہوں نے سوال کیا منفق کا اور ان کو جواب دیا گیا کس کا مصرف کا کہ مصرف کیا ہے سمجھے ہاں یہ اوپر لکھا ہوا ہے تمہارے پاس لیکن یہاں اور توجہ ہے نیچے لکھی ہوئی تو ہم اور لے رہے ہیں کہ سوال بھی دو تھے جواب بھی دو ہے سوال بھی دو تھے اور ہاں یہ توجہ بھی نے دو سوال تھے کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں اللہ نے بھی دونوں جواب دے دیے اس لیے منع کرو سوال کرتے ہیں آپ سے ماضا جن سے ہونا کیا اور کہاں خرچ کریں دکھائے کیا اور کہاں خرچ کریں کتنی سیٹیں ہو گئی دو کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں منفق کیا ہے منفق آلے کیا ہے منفق اور دو شکے ہیں اب کل ماں سب تم پر لکھا جواب سکے پہلی شک کا جواب ہے کہ کیا خرچ کرو ما انفق تم من خیر جو کچھ بھی خرچ کرو تم خیر یہ جو بھی خرچ کرو یہ کیا پوچھنا ہے کہ کیا خرچ کریں جو بھی خرچ کرو تمہاری مرضی ہے کچھ سمجھ آیا ہے جو بھی خرچ کرو تم من خیر خیر سے خلل والے جواب جواب دوم جواب کہ کہاں خرچ کرے فرمایا فلل والے پس والدین اور قریبی رشتہ داروں جو تامہ مسافین مسافروں کو دے دو سمجھ رہی بات سوال کتنی تھے جواب بھی کتنی ہے سوال دو تھے کہ کیا خرچ کرے کہاں خرچ کرے جواب بھی دو ہیں سمجھا نا بھائی ہاں اب ماں سب تم من خیر پر عبارت ہے اب ملا کر پڑھیں گے تو مانا بن جائے گا کل ماں انسب تم من خیر حضرت فرما دو جو کچھ بھی خرچ کرو تم خیر سے سو تعلیم تو تمہاری ہمت پر ہے تو تعلیم تو ہاشیے پر لکھا ہے ہاشیے پر ہاشیے پر لکھا ہے آخری ہاشیا کونے پر اوپر ہاں دیکھو دیکھو دیکھنے میں کوتا ہی ہے تعین تو تمہاری ہمت پر ہے موقع ہم بتلا دیتے ہیں موقع ہاں، موقع ہم بتلا دیتے ہیں کہ کہاں خرچ کرو یہ تعین تو کیا خرچ کریں یہ تمہاری ہمت پر ہے روپیہ خرچ کرو یا دس خرچ کرو سمجھا نہیں البتہ یہ کہ جان نہ نکلے باقی موقع ہم بدلا دیتے کہ کہاں خرچ کرو فلل والدین والدین دو جننے والوں کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے بما تفالو من خیر حضرت بما تفالو کے نیچے کچھ لکھا ہے ہاں اب لکھنا پڑے گا ترغیب الجہاد نمبر آٹھ ہے ترغیب نمبر آٹھ ہے لکھ لیا ہے جی۔ اب میرے طرف میں بات سمجھا دوں ویسے تو یہ انفاق کا مسئلہ چل رہا ہے کہ خرچ کرو والدین کو دو قریبی اس طرح کو وغیرہ خاص طور پر انفاق ہے جہاد کس کا پیچھے سمجھایا ہوں نا جی جہاد کے اندر جان بھی خرچ کرو مال بھی تو فرمایا ویسے تو تم جو کچھ کرو گے سمجھا نہیں اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ ضرور دیں گے تو سمجھا جہاد کے اندر جو خرچ کرو گے تو وہ تمہارا پیسہ ضائع نہیں ہو رہا خالو اور جو کچھ کے خرچ کرو گے تم من خیر خیر سے خا خرچ ہاں، اور جو کچھ کے کرو گے تم کوئی اچھا کام خا خرچ ہو جا کوئی اور یہ لکھا ہوگا من خیر کے نیچے لکھو ہمت کرو خا خرچ ہو جا کچھ اور خواہ خرچ ہو یا کچھ اور خواہ خرچ ہو یا کچھ اور خواہ خرچ ہو یا کچھ اور اور جو کچھ کے کرو گے تم من خیر خیر کا کام ان اللہ تو بے شک اللہ پاک اس کے جاننے والے ہیں کیا مانا جاننے والے ہیں بس وہ اس پر ثواب دیں گے بس وہ اس پر ثواب دیں گے کوتبا علیکم علیہ کمل کے کہا پھر آ یادہ مضمون جہاد ہے جہاد کا مضمون ایک دفعہ گزر آیا ہے اب دوبارہ آ گیا ہے کوتبا علیہ کمل کے کہا فرض کر دیا گیا اوپر تمہارے لڑنا اور وہ گرا ہے تب آن واسطے تمہارے گرا ہے طبیعت کے لحاظ سے ورنہ عقل کے وہ تو کفر ہے اللہ کے حکم کو عقل گرا سمجھنے کیا بن جاتا ہے کفر بن جاتا ہے تبھی طور پر ایک بات گرا ہوتی ہے اور وہ گرا ہے تب سے تمہارے اور ممکن ہے جو کہ مکرو سمجھو تم کسی چیز کو اور وہ واقع میں بہتر ہو واسطے تمہارے حضرت خیر ان کے نکل کر واقع میں واقع میں بہتر ہو واسطے تمہارے اور امید ہے ممکن ہے یہ کہ محبوب رکھو تم کسی چیز کو اور وہ واقع میں بری ہو واقعی تمہارے باعث خرابی ہوئے اور اللہ پاک جانتا ہے حقیقت حال ہر شے کی حقیقت حال ہر شے کی اور تم نہیں جانتے ہو یس القان حرام حضرت میری طرف دیکھو مسئلہ سمجھ لو آگے آئے گا پھر انشاءاللہ شاء اللہ آسانی رہے گا بارہ مہینے ہیں نا سال کے کتنے مہینے چار ان میں سے اشہور حرم ہیں کیا ہیں کون کون سے دل کادہ دلحج محرم اور رجب کتنے مہینے ہیں ہاں وہ تین مہینے جو نا شوال دل ذوالحج وہ حج کے مہینے ہیں خیال کرنا وہ الگ ہے دل ذوالحج محرم اور رجب یہ چار مہینے کس کے ہیں حرام کے ہیں پہلے بھی ابلیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی اسمیل علیہ السلام کی شریعت میں قریش کے نزدیک بھی اور ابتدا اسلام میں بھی ان چار مہینوں میں جہاد کرنا حرام تھا ان چار مہینوں میں جہاد کرنا کیا تھا حرام تھا بعد میں ان کی حرمت منسوخ ہو گئی پہلے حرام تھا بعد میں ان کی حرمت کیا ہو گئی منسوخ ہو گئی اچھا قدرتی بات ہے صحابہ کرام سے ایک کافر مارا گیا صحابہ کرام نے سمجھا کہ آج تیس جمعہ دا ہے کیا ہے جمعہ خانیہ کی تیسویں تاریخ ہے آخری تاریخ ہے حالانکہ وہ مہینہ انتیس کا تھا اور وہ یکم رجب وہ تاریخ کیا تھی یکم رجب اس کا مطلب یہ ہے کہ مہینہ حرام کے اندر ان کے ہاتھوں سے بندہ مارا گیا اب مشرقی نے بھی شور بچا دیا کہ وہ ادھر کہتا ہے میں ابراہیمی ہوں اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ مہینہ حرام کا ہے اس میں کتاب بھی حرام ہے اور اس کے شرگ نے جو ہے وہ بندہ مار جانا ہے اور خود صحابہ کرام کو بھی اشکال آیا انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام سے پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نادر فرمائی اللہ نے فرمایا بے شک بات ہے مہینے حرام کے اندر لڑنا بالکل گناہ ہے لیکن انسان جان بوجھ کر اگر کرے تو کیا آج جو غلطی کے ساتھ بھول کر کر بیٹھے اس پر تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن مہینہ حرام کے اندر لڑنا گناہ ہے سمجھا تھی مہینہ حرام کا ہونا یہ ایک وجہ ہے نہ لڑنے کی مہینہ حرام کا ہونا یہ ایک وجہ ہے اور لڑنے کی کئی وجوہ پائی جاتی ہیں ظالموں تم نے جو پیغمبر خدا کو مسجد حرام سے نکالا ہے تم نے اچھا کام کیا ہے تم جو شرک و کفر کے اندر راز مبتلا ہو تم اچھا کام کر رہے ہو ایک وجہ ہے نہ لڑنے کی اور کئی وجوہات ہیں لڑنے کی سمجھ رہے ہو کرو مانا جس قانون کا حرام یہ وہی جہاد کے متعلق ہے نا مسئلہ پیچھے سے لگ رہا ہے سوال کرتے ہیں آپ سے مہینہ حرام کے متعلق یعنی لڑنا بیچ اس مہینے کے اس مہینے کے اندر اندرا کرائے کل کتاب تحقیقی جواب ہے جواب ہے حضرت فرما دو لڑنا <clears throat> بیچ اس مہینے کے کبیر اور بہت بڑا گناہ ہے لیکن کون سا لڑنا یعنی خاص قسم کی تال کا یعنی آمد خاص قسم شکار کا یعنی جان بوجھ کر بندہ سمجھتے ہوئے کہ میں لڑے ہو گنگار ہے جس کو پتہ نہیں ہے وہ تو گنگار نہیں ہے سمجھے تھی ہم یہ فرما دو لڑنا خاص قسم کتاب کا یعنی عمل بیچ اس کے کبیر بہت بڑا گناہ ہے بس سبیل اللہ یہ الزامی جواب ہے چل کا ہے اور یہ دو قسم کی خرابیوں کا بیان ہے لازمی بھی متعدی بھی سد پر لکھا ہے خرابی متعدی اور کرنے کی علت اول کو ہاں، لکھ لو سد البا یہ تو ضروری بات ہے جی سد الفاظ لکھو نا علت اول کتاب لکھ لیا اچھا آگے کوفرون پر نمبر دوم لکھا ہے ہاں؟ وہ تو لکھا ہے نمبر دوم لکھو نا یہ دوسری علت ہے کتاب کوفرون پر نمبر دوم لکھ لیا اچھا آگے بھائی اخراج آ رہی پر نمبر تین تین لکھا ہے یا دوم لکھا ہے بس ٹھیک ہے اب کرو مانا مانا کرو عن سبیل اللہ اور روکنا لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا لوگوں کو مکے والے اسلام قبول کرنے سے منع کرتے تھے نا اور روکنا لوگوں کو اللہ کی راہ سے یہ خرابی لازمی ہے اور خود بھی کفر کرنا ساتھ سبیل اللہ سے اور مسجد حرام سے روکنا لوگوں کو مسجد حرام سے حضرت ہاں یہ غلط ہے جی مسجد حرام پر لکھو علت خالصہ لکھو ہمت کرو مسجد حرام پر علت خالصہ مسجد حرام پر علت خالصہ لکھ لیا اب اخراج جو ہے یہ رابعہ ہے یہ چوتھی علت ہے ہاں خیال کرو ذرا مانا پڑو اور روکنا لوگوں کو اللہ کی راہ سے اور نمبر دو خود بھی کفر کرنا ساتھ اس کے بل مسجد حرام اور روکنا لوگوں کو کس سے مسجد حرام سے نمبر چار اور نکالنا اہل اس مسجد کو اس مسجد سے اہل مسجد کون ہے یعنی نبی علیہ السلام اور صحابہ یعنی نبی علیہ السلام والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ من اس مسجد سے اکبر و یہ تمام یہ بڑی ہے عند اللہ اللہ کے یہاں یہ سارے کام جو ہے اللہ کے یہاں بہت بڑے ہیں یہ جو تم نے کام کیے وہ تمہیں کچھ نظر نہیں آتا یہ ایک مہینے حرام کے اندر قتل ہو گیا اور وہ بھی بھول کر تم شور مچا رہے ہو سمجھا تھی جی؟ تم نے اتنے کام کیے ہوئے ہیں بل فتنا تو اب یہاں چار کے بجائے پانچ لکھو یہ پانچ میں علت ہے یہ اور شرک کرنا یہ تو بہت بڑا ہے قتل سے یہ تو بڑا گناہ ہے سمجھا نہیں بلا جزال ہونا اب یہ علت خامدہ لکھا ہے یہ سادشہ لکھنا ہے یہ ایک نمبر جو ہے وہ رہ گیا اس لیے بلا جزال ہونا پانچ چھٹی علت ہے اور یہ ایسے بےمان ہے کہ ہمیشہ رہتے ہیں ہمیشہ رہیں گے لڑتے رہیں گے تمہارے ساتھ حتیٰ ضرور حکم غرض مقاتلہ حتیٰ کے واپس کر دیں تمہیں تمہارے دین سے اگر طاقت رکھے گی لوگ ان کو طاقت ہو تو تمہارے ساتھ لڑ جا کر تمہیں پیچھے پیچھے دھکیل دیں کی طرف بمن یع تخری سے اخروی چلتا جی۔ ہے اور وہ انسان جو پھر گیا تم سے اپنے دین سے وہ وہ کافر تھا فلائے کا سمرا پس یہ لوگ برباد ہیں نیک آمار ان کے امار کے نیچے چل کر نیک آمار ان کے دنیا اور آخرت کے اندر دنیا میں کس طرح تاکہ نکاح ٹوٹ جائے گا نکاح جنازہ نہ پڑھا جائے گا ٹوٹ جائے گا جنازہ نہ پڑھا جائے گا اور آخرت میں بھی اور یہ لوگ ساتھی ہوں گے آپ کے وہ بھی ہمیشہ رہنے والے ہوں گے بشارت بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا قوت کا دیا قوت عملیہ نمبر ون اور ان لوگوں نے جو ہجرت کی ہے نمبر دو قوت عملیہ اور جہاد کی اللہ کی راہ ہے الائے کا سمرہ یہ لوگ امید رکھتے ہیں رحمت اللہ پاک کی اور اللہ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں جس النا للناس کا مسئلہ اولا بہتر دیکھو یہ مسئلہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے یہ مسئلہ تھا زو جی کیا تھا زو جی دو جیتیں تھیں نا اگر دیکھا جائے کہ مہینہ حرام ہے تو لڑنا حرام ہے اگر دیکھا جائے کہ یہ کافر ہیں انہوں نے لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے روکا خود بھی کفر کیا اور مسجد حرام سے نبی علیہ السلام کو نکالا اور بڑا کام یہ کہ وہ شرک کر رہے ہیں تو یہ سارے امور کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ لڑا جائے مہینے حرام کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ نہ لڑا جائے ان عوامل کو دیکھا جائے تو لڑا جائے تو زو جی حتین ہو گیا نا اب اس کی مناسبت سے پانچ مسائل زو جی حتین ہیں کتنے مسائل پانچ مسائل زو جی حتین سمجھا سر پہلی پہلی آیا و میسر کے بارہ کے اندر کہ جوا کھیلنا اور شراب پینا جو ہے یہ جائز ہے تو اللہ نے فرمایا اس میں منافع بھی ہیں کچھ لیکن مفاسد اس کے اندر کیا ہے زیادہ ہے بس اتنی فرما دیا پھر اس کے بعد ایک دن دعوت ہوئی والد حضرت عبد الرحمان ابن عوف نے دعوت کی اور صحابہ کو بلایا اور شراب کی حضرت علی بھی اس کے اندر تھے تو نماز مغرب کا وقت ہوا تو امامت کرائی گئی حضرت علی کو آگے کیا گیا حضرت علی رضی اللہ کا نماز پڑھائی سورت پل جائے ہلکا سرون پڑھی اس میں پڑھنے لگے پل ہلکا ماں تم آب آباد آباد آبد و ان آبد تم ان تم آب آبد اللہ کو حل کر اللہ پاک نے پھر آیت نازل کی لا تقرب تبرب وانتم کا نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ پھر صحابہ رات کو پیتے تھے عشاء کے بعد تاکہ صبح تک نشہ اٹھا جائے پھر آخر کے اندر آیت آئی سورہ میدا والی سمجھا حل انتم ہوں رکتے ہو نہیں رکتے سمجھا نہیں تو صحابہ نے کہا انتہائی یا رسول اللہ ہم روک جائے روک جائے آخر یا یہ بتدری کی تعریم آئی ہے یس الونا کان انل خمرے یس الونا کا پوچھتے ہیں آپ سے سمجھا شراب اور جوئے کے متعلق خمر کا مانا حضرت یہاں جو تم نے ہدایہ راب ادبر کیا ہوا ہے شراب کی اقسام اربا سلاثر وغیرہ سمجھا یہاں خمر سے مراد ہر مشکل ہے کیا مراد ہے ہاں، کلو مائن مسکرن ہر بہنے والی چیز نشہ دینے والی خواب و بھنگ ہے خواب و شراب ہے سمجھا خواب و کچھ بھی ہے انگور کا ہے یا کسی چیز کا سب یاد داخل ہے پوچھتے ہیں آپ سے شراب کے متعلق اور جوئے کے متعلق الفی ہے حضرت فرما دو ان دونوں کے اندر اسم کبیر نقصانات ہیں بہت سارے اسم کا معنی گناہ نہیں کر رہا ہے اسم کا معنی نقصانات ہیں بہت سارے ب مناس اور کچھ منافع بھی ہیں لوگوں کے لیے اور کچھ ہاں اس ملک کا میں نقصانات کیوں کر رہا ہوں جب منافع کا مد مقابل ہے منافع اس کا مقابل کھڑا ہوا ہے اس ملک کا بھی نقصانات ہیں بہت سارے اور کچھ منافع بھی ہیں لوگوں کے لیے اور کچھ منافع بھی ہیں لوگوں کے لیے سمجھا نا سر اس اکبر من نفعهما اور نقصانات ان دونوں کے بڑے ہیں ان کے منافع سے ان کے نقصانات جو ان کے منافع سے زیادہ ہیں یہاں اس مہما پر بھی کیا مانا کریں گے نقصانات نقصانات ان کے زیادہ ہیں ان کے منافع سے اس مہما پر کیا لکھا ہے معالی ممتد متعدی معالی ان کے نقصانات معالی ہیں من دیر تک رہتے ہیں دیر سے نکلتے ہیں اور ممتد دراز ہیں اور متعدی بھی ہیں کیا ہے کیونکہ انسان جب نشے میں آتا ہے دوسرے کو مارتا ہے نا مارتا ہے نا دوسرے کو سمجھا نا سی تو یہ ممتد گالیاں دیتا ہے مارتا ہے من ان کے نفے سے نفے کے نیچے لکھا ہے حالی غیر باقی اور لازمی حالی غیر باقی اور یہ منافع کے نیچے جو لکھا ہے نا ہاں، یہ لگ نف اے کے نیچے ہے لکیر دے کر اس کو کھیت کا لکیر یہ نف اے ہما کے لکیر کھیت کر وہاں لگا سمجھا یہ نف اے ہما کی ہے یہ منافع کی نہیں ہے یہ عبارت حالی ہے اسم جو ہے وہ معالی ہے اور نفع چاہے حالی ہے اسم ممتد ہے اور نفع غیر باقی ہے اور اسم جو ہے متعدیہ اور نفع کیا ہے لازمی ہے بات مجھے یہ جوئے کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے بندہ دوسرے کا مال لے آتا ہے تو دوسرے کے دل میں بہت پیدا ہو جاتا ہے لڑائی بھی ہو جاتی ہے متر مطلب دیکھو اللہ فرماتے ہیں کہ شراب اور جوئے کے اندر دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے دوسرے کا مال لوٹا جاتا ہے دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو شراب کے اندر اور جوئے کے اندر دوسرے کا مال لوٹا جاتا ہے یہ بھی نہ کرو یہ بھی نہ کرو معمولی خرابی بھی نہ ہو لیکن اگر جہاد کا مسئلہ ہے سمجھا شرک کے خلاف تو اگلے آدمی کی جان بھی لوٹ لو مال بھی لوٹ کچھ سمجھ آیا نہیں ہے پھر اب کر رہا ہوں کہ شراب پی کر انسان دوسرے کو گالی دیتا ہے مارتا ہے نا جی اور جوا کھیل کر دوسرے کا مال لوٹتا ہے فرمایا یہ کام نہ کرو غلط کام ہے شراب پیو گے تو دوسرے کی جان پہ حملہ کرو گے اور اگر جوا کھیلو گے تو دوسرے کے مال پہ حملہ کرو گے یہ نقصان جان کا مال کا دوسرے کا نہ کرو لیکن اگر مشرقین کے ساتھ جہاد ہو جائے تو خوب جہاد کرو اور لڑو اور ان کی جان بھی لوٹو اور ان کا مال بھی لوٹو بات سمجھ آئیے کرو مانا بجت الون کا یہ دوسرا مسئلہ ہے کیا ہے دو جہتین دوسرا مسئلہ ہے بجت الون کا اور پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں یہ لوگ کتنا قدر خرچ کریں سمجھ رہے ہو قدر گا ماں قدر ہوں اس کا قدر کیا ہے کتنی اندازہ یہ لوگ خرچ قل آپ فرما دو زائد اد ضرورت زائد ضرورت جو تمہاری ضرورتوں سے بچا ہوا ہے عربی میں عبارت ہے ما فاضولا ان ہوا اے جے پوم ماں پاگولا اے جے سمجھا نا سی اچھا سی فرماتے ہیں جو بچے تمہاری ضروریات اس کو خرچ کرو حضرت یہ مسئلہ دور جی حسین کس طرح ہے کہ مال کو اگر خرچ کیا جائے اس میں ایک تو دنیاوی نقصان ہے کیا ہے دنیا میں نقصان ہوتا ہے باہر نکل گیا لیکن اخروی نفع ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے اگر دنیاوی نقصان کو دیکھا جائے تو خرچ نہ کیا جائے اگر اخروی نفع کو دیکھا جائے تو خرچ کیا جائے کہ یہ جی مسئلہ اچھا آپ سمجھو گا بھائی اللہ کی راہ میں خرچ کرو لیکن الفوا جو چیز بچت اور زائد از ضرورت ہے وہ خرچ کرو لیکن اگر مشرقین کے ساتھ جہاد کا مسئلہ آ جائے تو سارا مال لٹا دو اور جہاد کچھ سمجھ آئیے گا ہاں جہاں تو خرچ کرنا ہے الفوا زائد اور بچت کو لیکن اگر جہاد کا مسئلہ پیش آ جائے مشرقین کے ساتھ تو وہاں گھر ہے سارا مال ہی لٹا دو اللہ کی رات اسی طرح بیان کرتا رہتا ہے اللہ پاک بات سے تمہارے آ جاتے احکام تاکہ تم سوچ وچار کرو تم پھر دنیا بل آخرا امور دنیا اور امور آخرت میں امور دنیا ہاں اللہ پاک احکامات کی آیات بھیجتا رہتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت کے امور میں غور و فکر کر کر کے احکام الہیہ کا عمل کرو تم جو جو حکم آئے اس پر عمل کرو وجہ کانل جیسام تیسرا مسئلہ پھر طرف دیکھو آئے دن جہاد ہوتا رہتا صحابہ کرام جہاد میں شہید ہوتے رہتے ان کے بچے یتیم ہوتے رہتے اب ان کے جو چچے ہوتے چچے داد بھائی ہوتے جو متولی بنتے انہوں نے یتیموں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا کٹھے رہتے تھے کھانا پینا ہوتا تھا خرچہ یتیموں کا اپنا ہوتا تھا <laughs> ان کا باپ جو ہے وہ چھوٹ جاتا جو کچھ یا یہ خود دیتے آیت نازل ہوئی جب کہ اللہ قرون امبال جتامہ یا قرون سی بتون ہے بس یقین ہونا صحیح جو لوگ یتاما کا مال ظلم کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں قیامت کے دن بھی آگ میں جائیں گے تو سادہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو عجیب بات ہے پھر انہوں نے ان کو الگ کر دیا یتیموں کا خرچہ اپنے مال سیچا کر دیا الگ کر دیا تاکہ اختلاط نہ ہو جائے کہیں یتیم کا مال ہمارے پاس مل کر ہمارے پاس نہ آ جائے وہ سمجھ رہے ہو نا لیکن جب الگ کر دیا تو پھر نقصان ہونے لگ دیا نقصان کس طرح مثلا عورت نے روٹی پکائی ہے دو روٹیاں یتیم کے لیے کہ کھائے گا لیکن اس نے ایک روٹی کھائی اور ایک نہ کھائی ایک بچ گئی نا وہ خشک ہو گئی شام تک خراب ہو گئی شام کو پھر اس نے ایک روٹی پکائی کیونکہ صبح اس نے ایک کھائی ہے اس نے کہا مجھے تو بھوک لگی اور بھی روٹی دو مجھے سمجھا نا جی یعنی اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے کبھی نمک زیت اور کبھی کم ہو گیا کبھی کچھ ہو گیا تو وہ چیزیں جو ہے وہ نقصان ہونے لگے ظاہر ہے نا جی دس آدمیوں کا کٹھے کھانا پکے تو بچت ہوتی ہے اگر ایک آدمی گالے کا پکاؤ تو نقصان ہوتا ہے اب وہ پریشان ہوئے کٹھے رکھتے ہیں تو یہ بھی اندیشہ ہے کہ ان کا مال ہمارے مال میں شامل ہو جائے گا اور ہماری طرف آ جائے گا اور ہمارے پاس ان کا حق آ جائے گا اور اگر ان کو الگ رکھتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے ان کا انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اب ہم کیا کریں الگ رکھتے ہیں تب بھی نقصان ہے کٹھے رکھتے ہیں تب بھی نقصان ہے اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ مقصود ہے یہ کام کی اخلاق مقصود کیا ہے اصلاح مقصود ہے اصلاح کٹھے رکھنے میں آئے تو کٹھے رکھو اصلاح الگ رکھنے میں آئے تو الگ رکھو جی جی تمہارے اوپر ہے تم جس طرح مناسب سمجھو اسی طرح کرو خطرے کی کوئی بات نہیں ہے کرو مانا ویس النا کا اور سوال کرتے ہیں آپ سے جتام آپ کے متعلق انل ہاں جی، جتام آپ کا ہے خرچ علیحدہ یا شامل رکھنے میں خرچ علیحدہ یا شامل رکھنے میں آپ سے سوال ہیں پر اصلاح حضرت فرما دو اصلاح کرنا ان کے لیے بہتر ہے ان کی اصلاح مقصود ہونی چاہیے وہ تو ہوں اور اگر ملا دو تم ان کو اپنے ساتھ سمجھا تو کوئی ڈر نہیں چونکہ تو کوئی ڈر نہیں کیونکہ وہ بھی بھائی ہیں تمہارے اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے کو اللہ کو پتا ہے کہ کون ملا رہا ہے فساد کی خاطر کون ملا رہا ہے اخلاق کی خاطر کون الگ کر رہا ہے فساد کی خاطر کون الگ کر رہا ہے اخلاق کی خاطر اللہ مفت مسئلے دونوں کو جانتا ہے بلو شاہ اللہ ہو اور اگر چاہتے اللہ باپ لہا آنا تک ہوں البتہ مشقت میں مبتلا کر دیتے تمہیں تکلیف میں ڈال دیتے کیوں جی یعنی مخالطت کا کی اجازت نہ دیتا یعنی مخالطت کی اجازت کا حکم نہ دیتا کی اجازت نہ دیتا اللہ پاک اللہ بے شک اللہ پاک عزیز الغالب ہے سخت قانون رکھ سکتے ہیں غالب ہیں سخت قانون رکھ سکتے ہیں پر حکیم ان حکمتوں والے ہیں ایسا حکم نہ دیا ایسا حکم نہ دیا سمجھ رہے ہو آگے جیسے چوتھا مسئلہ فرماتے ہیں جی ایک عورت ہے مشرے کا لیکن خوبصورت بھی ہے پیسے والی بھی ہے سمجھا نا جی اب اس کی خوبصورتی اور پیسے کو دیکھا جائے تو ملا کہتا ہے شادی ہو جائے ٹھیک جی۔ لیکن اگر اس کے شرک والی خباست کو دیکھا جائے کہ دل کرتا ہے کہ اس کے شادی نہ کی جائے تو اللہ نے خبردار حسن کو اور نہ نکاح کرو تم مشرقہ اور تم کے ساتھ حتا کے ایمان لائے وہ اور البتہ باندھی ایمان والی بہتر ہے شرک کرنے والی عورت سے اور اگرچہ اچھی لگے وہ تمہیں بوجہ مال یا جمال کے بوجہ جاگ یا دماغ سے وہ نہ لگے تب بھی ان کو ان کو اپنے نہ لے آؤ بولا تم کے مشرق اور نہ نکاح کرا دو تم اپنی بہنوں بیٹیوں کا مشرق مردوں کے ساتھ حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئے اور البتہ باندھا ایمان والا وہ بہتر ہے مشرق مرد سے اور اگرچہ اچھا لگے وہ تمہیں کیوں الا اب علت ہے چاہے علت ہے یہ لوگ یہ کون اہل الشر کے جلال یہ کون شیر یہ مشرق لوگ بلاتے ہیں طرف آگ یہ تو آپ کی دعوت دیتے ہیں کس طرح یعنی شرک جو سبب ہے نار کا یعنی شرک جو سبب ہے نار کا اور اللہ بلاتا ہے طرف جنت کے اور بخشش کے جنت اور بخشش حاصل کرنے کے لیے بھیجنے نہیں ساتھ اپنی توفیق اور بیان کرتا رہتا ہے آیات اپنی باتیں لوگوں کے لا اللہ حکمت طبعین چلکائے ہے امید ہے کہ تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں گے نصیحت حاصل کر کے اس پر عمل کریں وجہ سالون کا مسئلہ خامشہ ہے ہاں پانچواں مسئلہ جی آتا ہے کہ دیکھو جی ایک انسان کی اپنی بیوی ہے منکوہا ہے اس کو حید آ رہا ہے سمجھا نا تھی جی؟ چل رہا ہے تو اگر دیکھا جائے اس بات کو کہ منقوہ ہے اور منقوہ حلال ہوتی ہے تو دوران حید بھی اس کے ساتھ جمع کرنا جائز ہونا چاہیے لیکن اگر دیکھا جائے کہ اس کو حید آ رہا ہے خون آ رہا ہے یا نجاست ہے گندگی ہے تو اس سے دور رہنا چاہیے سمجھا نا دو جی؟ جہتین ہو گیا نا جی؟ اللہ نے جواب دیا کہ حید حید والی عورت کے قریب عورت کے قریب سمجھو بات اگر عورت مبحدہ ہے اور تمہارے نکاح میں ہے تو حیض والے چند دن اس سے دور رہو جب حیض ختم ہو جائے تو پھر قربت کر سکتے ہو لیکن اگر مشرقہ ہے تو اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو سمجھ رہے ہو کرو مانا وہ سلون اور سوال کرتے ہیں آپ سے حید کی حالت میں جمع کے متعلق میں کا مانا کیا ہے حید کی حالت میں جمع کرنے کے متعلق کل ہو رہا فرما دو یہ گندگی ہے ادا مانا ادا کمنگ جی سات نے الگ رہو تم اور تم سے کے دوران کے دوران تم ان سے الگ رہو فاتا لو ہے نا نہیں اے اعتزال سے کیا مراد ہے اے اعتزال سے مراد ہے اے اعتزال اعتظار اعتزال ہاں اعتدال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو الگ ڈال دو کمرے کے اندر نہ ان سے بولو نہ اٹھو نہ بیٹھو جس طرح یہودی کرتے تھے بلکہ اعتدال سے مراد ہے اعتدال قربت وقت ہے بس الگ رہو تم اور بیچ ہے تھے ہاں کیا عورت سے شادی کرنا چاہیے ہمارے ہاں تو یہ جو ہیں اہل کتاب کے حکم کے اندر ہے اور اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے دینا جائز نہیں لینا جائز ہے دینا جائز نہیں ہے بلا تقربو ہونا حتہ یا کون ہونا کیا کرو اب یہ لفظ سمجھنا ہے سمجھا اور نہ قریب جاؤ تم ان عورتوں کے خیال کرو لا تقربو ہونا کے اندر بھی قربت کون سی مراد ہے جمع ہے ورنہ یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ قریب نہ جاؤ یعنی بولو ہی نہ سمجھے یہ مطلب نہیں ہے خیال کرنا اور نہ قریب جاؤ تم ان کے یعنی جمع نہ کرو حتیٰ کہ پاک ہو جائے وہ ہے سے پر جب کہ خوب اچھی طرح پاک ہو جائیں تو فاتو میں یعنی مطلب دیکھو میں مسئلہ سمجھا دوں اشکال ہے ایک کہ فرمایا حتہ یا کوئی ہرنا کیا فرمایا اب جو ہے فائدہ ہرنا پہلے مجرد بولا ہے پھر مزید بولا ہے اس کی کیا وجہ ہے حالانکہ جب حتاجت ہونا ہے تو آگے ہونا چاہیے تھا فائدہ تہورنا یہ تہرنا دم بابا کے نا تہارا یت ہو بھی آتا ہے تاہورا یت ہو بھی آتا ہے جیسے کہ کارو ما سارا یم نہ تو ہونا چاہیے تھا حتا یت ہورنا فیضہ تہرنا لیکن پہلی جگہ پر مجرد ہے دوسری جگہ پر کیا ہے مزید ہے سیچا وجہ ہے اب میری طرف دیکھو اوپر اوپر میں سمجھا دوں پھر ان شاء اللہ اندر تک جمع کر اس کا جواب اللہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی نے جو دیا ہے فیض الباری کے اندر میں وہ عرض کر رہا ہوں حید کی حضرت دو حالتیں ہیں کتنی حالتیں ہیں ایک حالت اور صورت یہ ہے کہ حید دس دنوں سے پہلے ختم ہو جائے عورت کو پانچ دنوں میں سات دنوں میں آٹھ دنوں میں ختم ہو جائے حید کے ختم ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ دس دنوں سے پہلے ختم ہو جائے دوسری صورت یہ ہے کہ دس دن مکمل ہوں میں اور حید ختم ہو جائے اختتام حید کتنی صورتیں ہیں دو پہلی صورت یہ ہے کہ حید دس دنوں سے پہلے ختم ہو جائے اور دوسری صورت یہ ہے کہ دس دن بھی مکمل ہوں گے اور حیض ختم ہو جائے تو سمجھ آ رہی ہے اچھا اور بات اور بات سنو اگر حیض کا خون آنا ختم ہو گیا بند ہو گیا اور عورت نے غسل نہیں کیا تو اس کو کہتے ہیں توہر اس کو کیا کہتے ہیں توہر کہتے ہیں کہ حیض آنا ختم ہو گیا اور ابھی تک عورت نے غسل تو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں توہر کہتے ہیں اور اگر حید کا خون آنا بند ہو گیا اور عورت نے غسل بھی کر لیا تو اس کو کہتے ہیں تطہر کیا کہتے ہیں کیوں اس لیے کہ حضرت زیادت اعلیٰ زیادت مانا لفظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے توہر کا معنی ہوتا ہے پاکی اور تطہر کا معنی ہوتا ہے خوب پاکی سمجھ رہے ہو نا توہر کا معنی پاکی اور تطہر کا معنی خوب پاکی چونکہ پہلی صورت کے اندر عورت کا حید ختم ہوا ہے ابھی تک اس نے غسل نہیں کیا تو یہ پاک تو ہو گئی ہے لیکن خوب پاک نہیں ہوئی ابھی تک لیکن جب اس نے غسل بھی کر لیا تو اب وہ خوب پاک ہو گئی ہے سمجھ رہی ہے بات اگر حید ختم ہو جائے اور غسل نہیں کیا تو اس کو کیا کہتے ہیں توہر اور اگر غسل بھی کر لیا تو اس کو کیا کہتے ہیں تطہر کیوں بھائی یہ فرق کیوں ہے فرق اس لیے ہے کہ زیادت اللفظ تدل والا زیادت المانا لفظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر درارت کرتی ہے تو توہر کے اندر لفظ تھوڑے ہیں اس کا مانا ہوتا ہے صرف پاک ہونا اور تطہر میں حروف زیادہ ہیں اس کا مانا ہوتا ہے خوب پاک ہونا تو جس صورت کے اندر حید کا خون بند ہو گیا لیکن ابھی تک غسل نہیں کیا وہ پاکی ہے مطلق اس لیے کو سوچا کہتے ہیں توہر کہتے ہیں لیکن جب حید کا خون بھی بند ہوا اور غسل بھی ہو گیا تو اب یہ کیا ہے تتہ ہو رہا ہے اور خوب پاکی ہے کچھ سمجھ آئے گا اچھی طرح تیسری بات تیسری بات یہ ہے کہ اگر مسئلہ ہے تو نے پڑھا ہے اگر عورت کا حیض آٹھ دنوں سے پہلے بند ہو جاتا ہے اس کی عادت ہے آٹھ دنوں سے پہلے بند ہو جاتا ہے تو جب تک عورت غسل نہ کرے جمع جائز نہیں ہے غسل سے پہلے جمع جائز اور جب غسل کرے گی پھر جمع جائز ہے اور اگر حیض دس دن مکمل ہو کر بند ہوئے تو پھر قبل الغسل جمع جائز ہے سمجھ آیا ہے اگر دس دنوں سے پہلے بند ہو جائے تو قبل الغسل جمع جائز نہیں ہے بادل الغسل جائز ہے اور اگر دس دن مکمل ہو کر حیض بند ہوتا ہے تو پھر قبل الغسل جمع جائز ہے کتنی باتیں آ گئی ہیں کتنی باتیں آئی اب اب سنو در حقیقت بزرگو یہاں چار لفظ ہیں کتنی لفظ ہیں چار بڑا تقرب ہننا حتا یا پہرنا فیضا ہرنا و تہرنا فاتو ہننا کتنی لفظ ہیں چار لا تقرب ہننا حتا یا پہرنا و یا پہرنا فیضا تہرنا ہم نہ من ہے سو کچھ سمجھ آ رہی ہے بات کتنی لفظ تھے کیوں ابو بدے کو سمجھ لو بات لا تقربو ہمنا ہتا ختہ یا فیضا تہرنا فاتو ہننا مولویو سمجھ لو بات سمجھ لو لا تقربو ربو ہننا ختہ یا کورنا فائزہ تہرنا فاتو ہننا من ہمارا امرکم اللہ ان کے قریب نہ جاؤ حتا کہ پاک ہو جائیں مجرد کا لفظ ہے کون سا لفظ ہے حتیہ یا توڑنا پاک ہو جائیں یعنی دس دن مکمل ہو کر حید ختم ہو جائے فیضا تہرنا جب پاک ہو جائے مجرد یعنی دس دن مکمل ہو کر تو فاتو ہننا ان کو تم آ سکتے ہو یعنی قبل الغسل یعنی وہ دونوں مجرد ہیں مجرد کس لیے آتا ہے میں نے ابھی بتایا ہے کہ دس دن مکمل ہو جائے اور حیض بھی ختم ہو جائے تو قبل القفل جمع جائز ہے نا جی تو لا تقرب ہونا حتہ یا ہونا فائزہ تہرنا نہ قریب جاؤ حتہ کے پاپ ہو جائے فائزہ تہرنا مجرد جب پاپ ہو جائے یعنی حیض بند ہو جائے اور قبل القفل جمع جائز ہے جس صورت میں دس دن پورے ہو گئے کچھ سمجھ آیا ہے اور اور اب دوسری صورت بیان کر لا تربو ہننا ہتہ یا کاپا ہرنا فائدہ تفا ہرنا ہننا لا تک ہننا ہتا یا تفا ہرنا فائدہ ہرنا مزید بول رہا ہوں دونوں جگہوں پر ان کے قریب نہ جاؤ ہتھا یا تفا ہرنا ہتھا کے خوب پاک ہو جائیں ہتہ کے کون سی صورت جس صورت میں دس دنوں سے پہلے حیض بند ہوا تو تم ان کے قریب نہ جاؤ جب تک خوب پاک نہ ہو یعنی غسل نہ کر لے رات نہ پر جب کہ خوب پاک ہو جائے یعنی حیض بھی بند ہو جائے غسل بھی ہو جائے ساتھ وہ پھر پھر کچھ سمجھ آیا ہے اللہ پاک نے دونوں صورتوں کا حکم بیان فرمایا اور ایک صورت کے لیے مجرد اور ایک صورت کے لیے مزید استعمال فرمایا تو کل کتنی لفظ تھے چار لیکن پہلے جملے کے اندر یا تو ہرنا مجرد کو ذکر فرمایا اور مزید کو گرا دیا اور دوسرے جملے فیضا جاتا تھا کے اندر مزید کو ذکر کیا اور مجرد کو گرا دیا اس کو کہتے ہیں ذکر مال اختصار کیا کہتے ہیں ذکر مال اختصار کہ ذکر بھی ہو جائے اختصار بھی ہو جائے سمجھا نا بھائی اگر چاروں الفاظ ذکر کیے جاتے تو کلام لمبا ہو جاتا بولو صحیح کلام کیا ہو جاتا لمبا ہو جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جملوں میں سے پہلے جملے سے ایک لفظ حق کر دیا دوسرے جملے سے ایک لفظ حرک کر دیا معنی دونوں سمجھے جاتے ہیں اختصار بھی ہوگی آپ بات بھی پوری ہوگی کچھ سمجھ آیا ہے بات اصل بات سمجھ آئی ہے نا کتنی حالتیں ہیں حالتیں دو دس دنوں سے پہلے حیض بند ہوگا تو اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے تو ہر دس دن مکمل ہو جائیں اور بند ہو جائے تو اس کے ساتھ غسل بھی ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں تبا ہر سمجھ رہے ہو اور مسئلہ کیا ہے کہ دس دنوں سے پہلے بند ہو جائے تو تب کی ضرورت ہے اور دس دنوں پر بند ہو جائے تو توہر کی ضرورت ہے اب کیا ہوا جہاں لگ کتنی تھے چار فرمایا لا تقربو ہن ہتا یا تہرنا فائدہ تہرنا سمجھا یا تہرنا جو بھی پڑھو نہ قریب جاؤ ان کے حتا کے پاک ہو جائیں یعنی دس دن پورے ہو جائیں قبل الغسل پر جب کے تہرنا پاک ہو جائیں یعنی قبل الغسل جمع ہو سکتا ہے لا تقربو ہن حتا یا تہرنا ہرنا نہ قریب جاؤ خون پاک ہو جائے یعنی دس دنوں سے پہلے حیض بند ہوا اور غسل بھی کرے پیدا کا پہرنا جب تطہر ہو جائے یعنی دس دنوں سے پہلے خون بند ہوئے ہے اور غسل بھی ہو جائے پھر ان کے قریب جاؤ تو چار لفظ تھے پہلی جگہ پر بھی دو دوسری جگہ پر بھی دو اللہ نے جت ہرنا کو ذکر کر کے تہرنا کو حرم کر دیا اور تہرنا کو ذکر کر کے تہرنا کو حرم کر دیا تاکہ اختصار بھی ہو جائے اور دونوں صورتیں بھی سمجھی جائیں سمجھ آیا گے ولا تقرب اور نہ قریب جاؤ تم ان کے چھتا یا تو ہورنا چھتا کہ وہ پاک ہو جائیں سے پاپا ہرنا پس جب اچھی طرح اور خوب پاک ہو جائیں پس آؤ تم ان کو جس جگہ سے کہ حکم کیا تمہیں اللہ پاپ نے یعنی آگے کی جانب سے ان اللہ ان اللہ سے پہلے عبارت ہے اور اتفاقن یا بے احتیاطی سے حالت حید میں جمع ہو گیا ہو تو توبہ کرو نہیں لکھا اچھا لکھو ہاشی بات حاشیے پر لکھ لو کوئی فکر کی بات نہیں حاشیے پر لکھ لو اور اتفاقن یا بے احتیاطی سے اور اتفاقن یا بے احتیاطی سے حالت حیض میں جمع ہو گیا ہو تو جمع ہو گیا ہو تو توبہ کر لو حالت حید میں جمع ہو گیا ہو تو توبہ کر لو نا تھم رہے توبہ طریقہ ہے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دوست رکھتے ہیں توبہ کرنے والے کو بھائی جو بجول متارین ہمرائے طاق ہم اور دوست رکھتے ہیں متحرین خوب پاک ہونے والے کو یہ اللہ کا ماقبل کی سمجھا کیوں آؤ اپنی عورتوں کو اس لیے کہ عورتیں تمہاری بمن دلائے کھیت کے ہیں واسطے تمہارے آؤ تم اپنے کھیت کو انڈا شیت ہو انا بے مانا کیسا ہے جس کیفیت کے ساتھ چاہو تم جس کیفیت کے ساتھ چاہو تم سمجھا جہاں انا بے مانا کیسا ہے کیفیت مراد ہے جس کیفیت کے ساتھ چاہو تم سمجھا جی جس کیفیت کے ساتھ کیفیت جو بھی ہو لیکن ماتا دہی جو ہے وہ قبول ہونا چاہیے مقدمول انفوتے فوج نمبر اول نیچے لکھا ہے ان لذات میں مشغول ہو کر آخرت کو نہ بھولو ان لذات میں مشغول ہو کر آخرت کو نہ بھولو اور آگے بھیجو تم کس چیز کو آگے بھیجو آمال صالحہ کو جی۔ کے لکھا ہے کو لم اپنے نفسوں کے لیے اللہ اصول فوج نمبر خشیت اللہ اور ڈرتے رہو تم ہر حالت میں اللہ پاک سے بالمو بالمو پر چل کر نمبر تین یہ اصول فوج نمبر تین ہے ہاں،, ہاں اصول فوج نمبر تین ہے اور جانو تم فکر آخرت اور جانو تم کے بے شک تم ملنے والے ہو تم آخر کسی کے رکھو اور خوشخبری دے دے تو ایمان والوں کو جو متصف با اصول سلاسا ہیں جی۔ جو ان تینوں اصولوں کے ساتھ والا منہ بتا قدے منہ ان تین اصولوں کے ساتھ جو ان کو خوشخبری سنا دو بلا اللہ کو حضرت اب یہ مسائل ہم سب ختم ہو گئے اب پھر اس امور انتظامیہ کا بیان ہو رہا ہے اور بلا تجال اللہ پر چل کا ہے امور بیان امور انتظامیہ بیان امور انتظام کیا تھان بھی لگ جو کیا ہے جان دوبارہ ذکر آ رہا ہے لگ لیا ہے میری طرف دیکھو سمجھ لے گا لوگ کیا کرتے قسم کھا لیتے کہ فلاں دو بندے جو لڑے ہوئے ہیں میں ان کے درمیان سلو نہیں کراؤں گا میں ان کے درمیان اب جب لوگ ان کو کہتے ہیں فلانے دو بندے تیرے رشتے دار ہیں یا تیرے بھائی ہیں لڑے ہوئے ہیں تو لوگ کرا دے جی میں کیا کروں میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے میں قسم توڑوں گا اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نام کو نیکی سے مانے نہ بناؤ اللہ کے نام کو نیکی سے مانے نہ بناؤ خبردار اب ذرا کرو مانا بلا تجال اللہ اور نہ کرو تم اللہ پاک کو یہ لا لاتا پر کوئی عنوان ہے مبدا برائے امور بیان امور انتظام ہے نا اچھا یہ دیکھو نا آپ خیال کر کے مانا کرو اندر دیکھو توجہ کرو بلا تجا اور نہ کرو تم اللہ پاک کو اور ہوتا مانے ہے اور جاتا مانے تو ہے مانے ہے اور نہ کرو تم اللہ کے نام پاک کو ارجا تن مانے لے آئے مانے کو ان کو چھوڑ رہا ہوں ابھی میں آگے انت اور مانے اس بات سے کہ احسان کرو تم وہ تب تک اور ڈرتے رہو تم تم بنو تم وہ تسلے ہو اور سلو کراؤ تم درمیان لوگوں کے بر سے تکوا سے سلو سے اللہ کے نام کو مانے مانے نہ بناؤ اور نہ کرو تم اللہ کے نام کو مانے اور رکاوٹ جی کس بات سے ان ان تبرو اس بات سے کہ احسان کرو تم سمجھا جی بھلائیاں کرو تم اور آپس میں ڈرو تم اللہ پاک سے اور سلو کرو تم درمیان لوگوں کے لے ایمان تم باوجہ اپنی قسموں کے باوجہ اپنی اللہ کے نام کو مانے نہ بناؤ باوجہ اپنی قسموں کے کہ تم قسمیں کھا لو اور پھر ہم نے تو قسم کھائی ہوئی ہے جی ہم کیا کر سکتے ہیں یہ بالکل غلط ہے مانا سمجھ آیا ہے لے ایمان مانے مانا بعد میں کرنا ہے اور نہ کرو تم اللہ پاک کو اردا تن مانے اس بات سے کہ احسان کرو تم اور خدا سے ڈرو تم اور سلو کراؤ تم درمیان لوگوں کے ان چیزوں سے مانے نہ بناؤ لے آئے مانے تم باوجہ اپنی قسموں کے باوجہ اپنی قسموں کے یہ بالکل نہ کرو اللہ ہو سنی اور اللہ پاک سننے والے جاننے والے ہیں لا يؤاخذكم الله في ايمانكم اب حضرت لا لا تجل تجعل الله عرضه کی مناسبت سے قسم کا مسئلہ ہے اوپر دیکھو تمہاری پڑی ہوئی باتیں ہیں قسم تین قسم ہے کتنی قسم ہے قسم رموس اور منعقدہ لغ رموس اور لا کیا ہے سمجھ لو مثال کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ زید کمرہ نمبر تین میں بیٹھا ہے زید کمرہ نمبر تین میں اور میں کہتا ہوں اللہ کی قسم زید کمرہ نمبر تین میں ہے حالانکہ زید نہیں تھا حالانکہ لیکن میرا عقیدہ تھا میرا گمان تھا کہ زید موجود ہے میں نے اپنے زام کے مطابق قسم کھائی ہے تو اس قسم کا نام ہے قسم لغب اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے نہ دنیا میں کہ کفارہ ہوئے نہ آخرت میں کہ گناہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ انسان اپنی دانت میں تو صادق ہے نہ سچا ہے تو سمجھ رہے ہو دوسری ہے یمین خموس یمین خموس یہ ہے کہ ایک آدمی جانتا ہے کہ زید کمرے میں نہیں بیٹھا ایک آدمی جانتا ہے کہ زید کمرے میں اور کہتا ہے کہ زید موجود فی الغرفہ سمجھا نہیں کہ یہ زمین غموس ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے اتنی بڑا گناہ ہے کہ کفارہ بھی اس کو پورا نہیں ہو پاتا سمجھا نہیں بہت بڑا گناہ ہے اور فوراً تباہی کا باعث ہے تیسرا قسم قسم کا ہے زمین منعقدہ منعقدہ مستقبل کے بارے میں ہوتی ہے کوئی آدمی قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں فلانا کام کروں گا تو اب اس کو پورا کرنا چاہیے اگر شریعت کے مطابق ہو اور اگر توڑے گا تو اس کو سارا دینا پڑے گا یہاں دو قسموں کا ذکر ہے زمین لاگو اور زمین غموس کا من کا ذکر آگے ان شاء اللہ میں ڈال جائے گا اب کرو لا جو آخر اللہ فی ایمان چل کا چلو آخر نیچے اور نہیں معاوضہ کرے گا تمہارے اوپر اللہ تبارک بتا سات لاکھ تمہاری قسموں کے اندر بل کے نیچے لکھا ہوگا بلا قصد جھوٹ بولا گیا بلا قصد جھوٹ بولا گیا تم نہیں پکڑے گا تمہیں اللہ پاک لاکھ کے تمہاری قسموں میں نہ کفارہ در دنیا نہ گناہ در آخرت یہ لکھا ہوا ہاں؟ لکھو تو لکھ لو لا جو آخر تو تم کے نیچے لکھ لو اوپر لکھ لو جگہ پر یہ نہ کفارہ در دنیا نہ گناہ در آخرت نہ کفارہ در دنیا نہ گناہ در آخرت نہ کفارہ در دنیا نہ گناہ در لکھ لیا ہے دنیا میں گناہ نہیں ہے تو کفارہ ہوگئے آخرت میں بھی کوئی گنا نہیں ہے تو پکڑ ہوگا کچھ بھی نہیں ہے نہ کفارہ در دنیا نہ گنا در آخرت بلا کی جو آخر حضرت یہ زمین غموس کا بیان ہے لیکن معاف نہ کرے گا تمہیں پکڑے گا تمہیں اس پر جو کسر کیا تمہارے دلوں نے سمجھا سی آخرت کے اندر تمہیں مواخلہ ہوگا سمجھا اللہ ہو غفور اور اللہ پاک بہت بخشنے والے بڑے حوصلے والے ہیں غفور پر اللہ بہت بخشنے والے ہیں کہ قسم لغو پر مواخذہ نہ فرمایا بخشنے والے ہیں تو لاہوں پر معاوضہ نہ فرمایا حلیم ان بڑے حوصلے والے ہیں کہ جھوٹھی قسم کھانے پر آخرت تک مہلت دے دی کہ جھوٹھی قسم کھانے پر آخرت تک مہلت دے دی سمجھا آخرت تک اللہ تبارک نے مہلت دے دی ہم کو تمہیں من نسائے اب حضرت قسم کی مناسبت سے ایلا کا مسئلہ شروع ہو گیا کیونکہ ایلا کے اندر بھی بندہ قسم کھاتا ہے نا پھر اب اوپر دیکھو میری طرف دیکھو سمجھ لو پھر اندر چلتے ہیں انشاءاللہ قسم کھانے کی بیوی کے بارے میں چار صورتیں ہیں کتنی صورتیں ہیں پہلی صورت کہ انسان قسم کھاتا ہے مطلب اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا سمجھ رہے ہو کوئی آدمی قسم کھاتا ہے مترا کا نام کہتا ہے کہتا ہے اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا بلا تعین مدت کیا کہہ رہا ہوں بلا تعین مدت اچھا دوسری صورت یہ کرتا ہے مدت معین کرتا ہے پھر اس کی تین صورتیں ہیں پہلی صورت کہتا ہے اللہ کی قسم میں پانچ مہینے چھ مہینے اپنی عورت کے قریب نہیں جاؤں گا سمجھا چار مہینے سے زائد کی قسم اٹھاتا ہے پانچ مہینے چھ مہینے کی قسم کھاتا ہے میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا دوسری صورت کہ کوئی آدمی قسم کھاتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے چار مہینے قریب نہیں جاؤں گا سمجھ رہے ہو تیسری صورت قسم کھاتا ہے کہ میں چار مہینے سے کم یعنی ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا کل کتنی صورتیں ہیں تین صورتیں ہیں تعلیم مدت کی ایک صورت ہے بلا تعلیم بلا تعلیم کو اٹھاتا ہے مطلب کہتا ہے میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا یا چار مہینے سے زائد قریب نہیں جاؤں گا یا چار مہینے قریب نہیں جاؤں گا یا چار مہینے سے کم قریب نہیں جاؤں گا صورتیں ہیں پہلی صورت بلا تعلیم مدت دوسری صورت تعلیم ہے لیکن چار مہینے سے زائد تیسری صورت تعین ہے لیکن ان تینوں صورتوں کا ایک ہی حکم ہے کہ چار مہینے سے پہلے اگر بیوی کے قریب چلا جائے تو قسم ٹوٹ گئی طلاق واقع نہیں ہوئی قسم ٹوٹ گئی قسم کا کفارہ دے دے اور تو سنے ہو اور اگر چار مہینے گزر گئے اور وہ قریب نہ گیا تو پھر اس کی بیوی کو طلاق بینا واقع ہو جائے گی کیا سمجھ رہے ہو بلا تعلیم مدت تعلیم زائد چار ماہ تعلیم چار ماہ ان تینوں صورتوں کا ایک ہی حکم ہے کہ چار مہینے سے پہلے پہلے اپنی بیوی سے قربت کرنے دے قسم ٹوٹ گئی بیوی اس کی بدستور باقی ہے قسم کا کفارہ دے دے اور اگر چار مہینے پورے ہو گئے اور یہ قریب نہ گیا تو بیوی کو کرا کے میں نہ آ جائے گی نکاح فوراً ٹوٹ جائے گا اور تیسری صورت کہ چار مہینے سے کم کی قسم کھاتا ہے تین مہینے دو مہینے ایک مہینہ تو اس صورت کے اندر اگر اس مدت کے اندر اندر بیوی کے قریب چلا جائے گا تو قسم ٹوٹنی کو سارا دے گے اور اگر وہ اپنی قسم پوری کرے دو مہینے تین مہینے بیوی کے قریب نہ جائے تو کچھ بھی نہیں ہے قسم بھی پوری ہو جائے گی طلاق بھی نہیں آئے گی قسم بھی پوری ہو جائے گی طلاق بھی ہاں اب دیکھو اب کرو مانا للذین من نسائهم قسم کی مناسبت سے الہ کا مسئلہ لایا گیا باتیں ان لوگوں کے جو قسم کھاتے ہیں اپنی عورتوں سے لیکن کیا صورت ہے قسم کھانے کی نکل بل بلا قید مدت نہیں لکھا ہوا ہاں ضرور ہوگا جی یہ ہیں بلا قید مدت یا چار ماہ یا زیادہ یہ لفظ اوپر چار کتنے لکھے ہوئے ہیں جو میں نے بتائی ہے وہ الگ چیز ہے اندر لکھو تم جلدی کرو بلا قید مدت جو علونا کا لفظ ہے یہ جہاں بھی موقع ملے جو من سائے سارے تک بلا قید مدت یا چار ماہ یا زیادہ یا چار ماہ یا زیادہ لکھ اب یہ کتنی صورتوں کا حکم ہے پہلی تین صورتوں کا جو میں نے بتایا ہے ہاشی پر جو تمہارے پاس لکھی ہیں نا وہ کل چار صورتیں لکھی ہیں جو میں نے بتائی ہے وہ الگ چیز ہے اب آیت کے اندر کون سا مسئلہ بیان ہو رہا ہے آیت کے اندر وہ پہلی تین صورتیں بیان ہو رہی ہیں کہ بلا قید مدت یا چار ماہ یا چار ماہ سے زیادہ ان تینوں صورتوں کے حکموں میں بس ان لوگوں کے جو قسم کھاتے ہیں اپنی عورتوں سے انتظار کرنا ہے چار مہینوں کا بس اگر رجوع کر لینے وہ سن اللہ بس بے شک اللہ تبارک بتا رہا وہ فوراً بخش